مجنو صاحب پچھلی دفعہ گفتگو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن انیس سو پچیس تک آپ نے اپنی زندگی کے حالات بیان کیے تھے لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد کے بہت سے لوگ شخصیتیں رجحانات اور ادب کے سلسلے کے جو اور سوالات تھے وہ بھی اٹھائے گئے تھے تو اب آج میرے خیال سے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو سوال کریں یا جو آپ فرمائیں تو اس کو ہم تقسیم کر لیں مثال تاکہ یہ کہ جو گفتگو آپ فرمائیں وہ ایک دور کے اندر پابند ہو جائے تو آپ مجھے یاد ہے پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شادی سن انیس سو چھبیس میں ہوئی تھی اور وہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہاں، ہے نا یہ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں جب ٹرننگ پوائنٹ تھا تو گویا پچیس تک آپ اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں ہاں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اور پچیس سے تیس تک کی جو زندگی تھی آپ کی اور اس دور کی وہ کیا تھی یعنی پچیس تو بہت اہم سال تھا ہاں یعنی کیوں اہم تھا وہ وہ اس لیے تھا کہ سن چوبیس اور پچیس بغیر کسی قسم کے کی پابندی کے میرے سیاسی شعور کی دیوانگی کا دور آپ سمجھیں اچھا, اچھا۔ اور الہ آباد کو میں نے ہیڈ کوارٹر اپنا بنایا تھا اچھا اور بہانہ یہ تھا کہ میں سائنس بایولوجی پڑھ رہا تھا تو یہ نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا تھا سائنس بایولوجی ایسی پڑھ رہا تھا کہ انٹرمیڈیٹ میں سائنس بایولوجی لیے ہوئے تھا اور ایم ایس سی تک کی کتابیں سب اپنے اساتذہ کی مدد سے پڑھ گیا تھا ٹھیک مگر میں بغیر کسی کی فرمائش کے بغیر کسی کا پروگرام دیے ہوئے میں میدان میں بھی یعنی فیلڈ ورک جس کو کہتے ہیں جی ہاں۔ میدان عمل میں بھی ہاں۔ کچھ نہ کچھ کرتا رہا یعنی پچیس پچیس پچیس پچیس میں سب سے زیادہ اچھا اچھا تو اسی وقت سے یہ ذکر ہونے یہ یہ خیال ظاہر کیا جانے لگا تھا کہ اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے یعنی نکاح تو ہو ہی چکا تھا جی ہاں۔ رخصتی ہو جانی چاہیے میں ٹالتا رہا مگر میرے خسر جو میرے والد سے کم نہیں مجھے چاہتے تھے ان پر دوسرا کا اٹیک ہوا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی ہو جائے تو یہ سن پچیس تو بہرحال گزر گیا جی ہاں۔ مگر مجھے جنوری سن چھبیس میں بلا لیا گیا گورکھپور گورکھپور ایک مرتبہ بلایا گیا اور میری پہلی کتابی شکل میں جو کتاب چھپی ہے سالوں میں ڈرامہ کا جی، ترجمہ جی جی جی وہ پریس میں تھی سن چھبیس میں سن پچیس میں تھی اچھا اور جنوری سن چھبیس میں وہی نکلنے والی تھی کہ مجھے بلایا گیا اور مجھ سے یہ کہا گیا تو میں نے کہا صاحب کہ اس کے لیے چار چھ مہینے اور دے دیجیے تو چار چھ مہینے میں نے کسی طرح سے اور گزارے اور چودہ اکتوبر سن چھبیس اچھا کو میری رخصتی ہوئی اچھا تب میں نے لوگوں کو مجبور تو مت تھا نہیں کوئی چارانی کی ممبر سے تھوڑی مجبور ہوتا نہیں تو جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت اس سے قبل تو یہ کہ آپ فیلڈ ورک کر رہے تھے اور ہاں۔ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں آپ ہاں، ہاں، لگے ہوئے تھے اچھا تو جب شادی آپ کو آپ کی ہوئی تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا آپ نے اوپر کوئی کوئی پابندی محسوس کی یا کوئی آزادی محسوس کی میں چاہتا تھا کہ یہ ٹل جاتی ابھی اور کچھ دنوں تک اور میں نے انہیں شاید اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ یہ نہیں کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا میرے نظر میں کوئی کوئی میرا منظور نظر نہیں تھا ٹھیک لیکن اچھا۔ میں آزاد رہنا چاہتا تھا ہاں، ہاں۔ مگر جب یہ اشتہار کیا جانے لگا تو میں نے کہا بھائی جی مجھے ابھی نہیں چھ مہینے نہیں جب آپ کی شادی ہوئی تو اس شادی کے فوراً بعد آپ نے کیا محسوس کیا میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو محسوس کرنا چاہیے ہاں، یعنی یہ <laughs> کہ جیسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں ہاتھ میں اچھا تو ویسے بھی آپ کا فیلڈ ورک کے لیے پھر کام جانے کو یا ہوتا تھا اچھا اچھا کہ اٹھا کسی بہانے گیا کہیں لٹریری کانفرنس ہوئی کہیں اچھا۔ مشاعرہ ہوا اچھا تو ہاں۔ ہیرا پھیری رہ گئی وہی وہی چور چوری سے گیا ہاں۔ ہیرا پھیری سے جاتا ہاں، نہیں اچھا، اچھا۔ تو وہ ہیرا پھیری تھی اچھا اچھا آپ اس زمانے میں جو اپنی سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں آپ باقاعدہ ممبر تھے کانگریس کے میں ممبر ہمیشہ رہا اچھا اچھا پھر آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا استعفا میں نے سن انیس سو تیس میں دیا اچھا کیوں دیا تھا استعفا آپ نے استعفا میں نے سن انیس سو تیس میں دیا کہ مجھے یہ احساس ہونے لگا یہ میں کہہ چکا ہوں وہاں بھی اپنے کانگریسی دوستوں سے اچھا مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اب خلوص سے نیت کی زیادہ فکر نہیں کی جاتی اچھا بلکہ زبان سے جو کہہ دیا اس کو سچ مان لیا دل میں چاہے وہ مہا سبھائی ہو چاہے وہ وہ کسی مگر مجھے بات یہ ہے ہاں۔ کہ دل کا حال تو خدا جانتا ہے دل کا حال تو وہ تو صحیح ہے خدا جانتا مسلمان ہونے کے لیے بھی صرف اتنا ہی ہے کہ کلمہ پڑھ دیا جائے پھر بھی وہ تو الگ بات ہے وہ تو ایک وہ تو ایک کریڈ ہے ہاں تو کریڈ کے لیے تو کچھ کچھ باتیں ہیں رسمی ہوتی ہیں ہاں۔ مگر اس کے عوام عمل سے بھی تو ظاہر ہوتا ہے ہاں، ہاں، خلوص ہے کہ نہیں ہے ظاہر تو اس اس وقت صورت یہ ہو گئی اس میں کچھ مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ اپنی تعدادی طاقت ہاں۔ بڑھانے کے لیے اب اس کا فکر نہیں ہے کہ واقعی کوئی نیشنلسٹ ہے یا کمیونل مائنڈیڈ ہے اچھا۔ ہندو وہاں سبائی ذہنیت رکھتا ہے اچھا۔ یا مسلم لیگی ذہنیت رکھتا ہے ہاں، ہاں۔ اگر وہ ٹرن ہو گیا اچھا اور کہنے لگا کہ ہم کانگریسی ہیں تو ایسے بہت سے دیکھے میں نے اچھا آپ کے خیال میں یہ جو تعدادی طاقت جو وہ بڑھا رہے تھے اور ممبرس یعنی کا اضافہ کر رہے تھے ہاں۔ تو اس کے پیچھے کوئی اور <laughs> اس کے پیچھے یہی تھا کہ آپ اتنی تعدادی طاقت جو بڑھا رہے تھے تو اس میں اتفاق سے اب تو یہ کہ مسلمان یوں بھی کانگریس سے روز اول سے کانگریس سے الگ لگ رہا اور مگر کافی بڑے لوگ جتنے بڑے لوگ ہیں ان میں کافی بڑے لوگ لیکن یہ بھی ایک بات ہے ہاں۔ کہ ایک ابو الکلام آزاد کو چھوڑ کر کے باقی سب کانگریس سے ہو کر آئے باقی سب کانگریس سے ہو کر کے آیا ہے اور غیر مسلم کی بات میں جی، کر رہا ہوں جی، اور ہاں، جی، ہاں۔ غیر ہندو کی وہ سب کچھ نہ کچھ چونکے اور بعد میں تو لڑے بھی جیسے مولانا محمد علی وہ لڑے بھی گاندھی سے بھی لڑے موتی لال نہرو سے بھی لڑے تو ورنہ اتنے دل کے ساتھ یہ تھے یعنی بالکل بالکل سچائی کے ساتھ تھے ہاں اس میں شریک ہاں اس میں گاندھی جی جیسا بہت بڑے بڑا ہوش مند اور دور تک دیکھنے والا تھا نا تو خلافت کی موومنٹ چلی تھی اور کانگریس چلی تھی تو دونوں ایک ہو کر چلی تھی وہ جانتا تھا خلافت تو چار دن کا نعرہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں جی؟ تو اب وہ تو اصل میں انہوں نے مسلمانوں کے جوش اور ولولے سے چراغ روشن کیا تھا ہندو ہندوؤں میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے اس لیے خلافت میں یہ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو واقعی ہماری باڈی جو ہے وہ نیشنلسٹ باڈی ہے صرف دکھانے یعنی- یعنی- یعنی- میں نہیں نہیں اس کا ایک سیدھا سوال ہے جو جو میں نے کر دیا تھا اور چونکہ میری کوئی تقریر یا تحریر کوئی تقریر تحریر میں نہیں آئی ہے ہاں۔ اس کو ہرن نے نے نوٹ کر لیا تھا ہرن مکھرجی نے ہاں۔ اور اس نے لکھ دیا اچھا انڈیا اسٹرگلس فار فریڈم ہاں۔ اس نے ایک کتاب لکھی اچھا سن چھیالیس تک جی، جی، وہ جی۔ تو وہ اس نے اس نے لکھا کہ یہ اگر اگر ایک نیشن آپ مانتے ہیں قومیت کو تو پھر ینگ انڈیا میں یہ دراصل میرا کیا ہوا سوال تھا اچھا کہ ینگ انڈیا میں جب آپ ہندوؤں کے لیے لکھتے ہیں تو وی لکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے دے کیوں لکھتے ہیں why not be for all اچھا بڑا دلچسپ سوال تھا ہاں اس کا جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس ہاں، ہاں۔ وہ تو دے کے ساتھ فاصلہ ہو گیا نا ایک الگ الگ پن ہو مان رہے ہو بھائی ایک کے لیے دے استعمال کرتے اور وہ تو میرے خیال سے مجھو صاحب حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ وہ وی تھے تو ہم دے تھے ہاں۔ مطلب تھا تو الگ پن دونوں میں نہیں وہ تہذیبی اعتبار سے بھی فکری اعتبار سے دل میں اور دل میں وہ محسوس بھی کرتے تھے وہ دل میں تھا وہ ہندو مائنڈ اچھا گویا جب آپ نے استعفی دیا ہے تو اس وقت آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ نیشنلسٹ جماعت جو ہے وہ ہندو کانشیسنیس کی اویئرنیس اچھا۔ باہر ہی ہے اور مسلمانوں اور مسلمان کے اس کو پرواہ نہیں اچھا اچھا اچھا یعنی یہ آپ نے محسوس کیا یہ محسوس کیا تو پھر آپ جو اس میں جب شریک ہوئے تھے تو کیوں شریک ہوئے تھے بھائی شریک اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت نہیں نہیں پر واقعی وہ نیشنلسٹ معلوم ہوتی تھی اچھا بھائی مولانا محمد علی بھی اسی میں تھے ہاں، سمجھے ڈاکٹر انصاری مرحوم تھے اسی میں حکیم اجمل خان تھے ہاں وہ تو اس زمانے کے سبھی لوگ شامل تھے شامل اچھا، اور یہ یہ مطلب کہ مطلب لونڈا تھا یہ تو بڑے لوگ تھے جی ہاں اچھا یہ مولانا محمد علی کیوں الگ ہوئے تھے مولانا محمد علی کچھ اب تو یہ کہ مولانا محمد علی تو خلافت وغیرہ میں زیادہ غلو تھا انگورا فنڈ اکٹھا کیا ہم نے بلکہ انگورا والوں نے لکھا تھا بھائی تم اپنے وہاں کے مسلمانوں پر یہ سر پیسہ صرف کرو تم اتنا سے بیچ کر کے ہمارے کتنے کام آ سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں مگر وہ تو محبت کی کا اظہار تھا اور ہاں، مگر محبت کا اظہار تھا نا تو سوال یہ ہے نا کہ پہلے جس کو قوم کہتے ہیں نا اس قوم میں اضافہ آپ اس قوم کے کا شیرازہ بکھرنے میں آپ نے الگ ہو کر کے کچھ فائدہ تو پہنچایا نہیں اور اس کے بعد وہ انہوں نے قائم قائم کیا وہ تو قائم تھی جی، اس پہ ہو کر کے رہ گئے تو اس سے کوئی فائدہ انہوں نے پہنچایا جو وہ کانگریس میں رہ کر کے پہنچا سکتے تھے پہنچا سکتے تھے جو ابوالکلام آزاد نہیں پہنچا سکتے اچھا مجھے گویا آپ کا خیال یہ ہے کہ مولانا محمد علی جو ہیں وہ کانگریس میں رہ کر ابوالکلام آزاد صاحب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے تھے یقیناً ہاں، یقیناً اس لیے کہ ان کے اندر ان کے اندر وہ جو ایک ڈانٹ بیٹھنے والی ہاں ہاں جی ہاں موتی لال کو ڈانٹ دیا جواہر لال کو ڈانٹ دیا ہاں،, ہاں کہ تم بنیا ہو ہاں وہ تو بالکل صاف کھڑے جی ہاں۔ اور انگریزی بولنے والا ہاں جی ہاں انگریزی تو آپ نے ان کی تقریر سنی ہاں تقریر سنی کیوں نہیں بھائی وہ تو ہم کو آخر میں جب دوبارہ دور ہوا ہے کامریڈ کا اور ہمدرد کا تو انہوں نے بلایا تھا مجھے سن چھبیس اچھا ہم تم بیچارے اس کہہ لیں کہ بھائی ہمارا پورا گھر خالی ہے اس میں تم رہو اور ہاں، وہ آپ نے فرمایا تھا دفعہ ہاں میں نے کہا ہاں، کہ جی۔ میں آپ کا جی ہاں۔ بار ایڈٹ کر دیا کروں علی گڑھ کو دور نہیں گھر آن کے بیٹھے اور فیلڈ ورک آپ نے چھوڑ دیا تو میرے خیال سے ادب پر آپ نے اس وقت بہت زیادہ توجہ دی جی ہاں۔ یعنی اس سے پہلے تو آپ نے ہاں، بتایا تھا کہ سن انیس سو تیس میں یعنی نمک کی شورش میں شریک رہتے ہوئے وہ میں نے ایوان اشاد قائم کیا اچھا اور اسی وقت جا میاں صاحب جاج اسلامیہ اسکول میں نویں اور دسویں درجے کو اچھا انگریزی اور اردو پڑھانے کے لیے میں مقرر کیا گیا اچھا، آفر مجھے ملا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جاتا کیا ہے کر لو بیوی کی بھی خواہش ہوئی تو میں نے کر لیا تو سنتیس میں میں نے ایوان شاد قائم کیا سمجھے اچھا شوپنہار چھپی میری کتاب اچھا وہ وہ بھی ایوان شاہ سے چھپی ہاں خواب و خیال اچھا اچھا پہلا مجموعہ میرا چھپا زہر عشق کا مصور ایڈیشن چھپا اچھا وہ بھی ایوان شاہ سے چھپا تھا ہاں ایوان شاہ سے چھپا اور ہندوستان کی بہادر عورتیں بچوں کے لیے اچھا وہ بھی چھپا سنتیس کا سنتیس اور اکتیس کے اندر کا ہے اچھا اچھا لیکن سن اکتیس میں اسی ایوان شاہ سے ہاں میں نے پھر استعفیٰ دے دیا وہاں سے اسکول سے اور اکتیس میں ایوان جاری کیا اچھا اور اس میں مضامین لکھنے والے یہ مستقل طور پر ایک شاید نام سنا ہو آپ نے شاعر بھی تھے اور بڑے فلگو شاعر تھے اور غزلیں بیچ بھی دیتے تھے مصحفی کی طرح <laughs> تو وہ اب آپ نے سنا ہوگا نام عبد الباری آسی کا جی ہاں عبد الباری آسی جی ہاں، اصل میں وہ تھے نمل میں ملازم تھے تو وہ نگار میں بھی جی ہاں۔ تو کچھ تو ان کے مضامین ایوان میں چھپتے تھے اچھا ان کا ذکر کر رہے ہیں جو غزلیں وغیرہ وہ بیچتے تھے ہاں، وہ شیر بھی تو کہتے تھے اچھا شاعر تھے اچھا، جی ہاں جی ہاں اور بہت خوش ذوق آدمی تھے ہاں؟ ہاں، خوش ذوق آدمی تھے لیکن وہ ان کے مجھے صاحب ایک بات اور ہے کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے کبوتر باز بھی تھے کون عبد الباری آصف صاحب یہ آپ نے سنا کبوتر اچھا تو وہ ایوان میں لکھتے تھے اچھا باقی میں اچھا تو وہ کس قسم کے مضامین لکھتے تھے وہ شاعروں کی کمزوریاں کچھ بڑے شاعروں کی بڑی کمزوریاں اس طرح کے لکھتے تھے تو ایک طرح کے اپنے دور کے وہ کچھ تحقیقی تنقید جی ہاں جی ایک ہاں۔ طرح کی تھی اچھا۔ ہوتی تھی لیکن میں وہ ایک کیبلنگ ایٹیچیوڈ ہاں، ہاں، ہاں۔ یعنی یہ ہر بڑے آدمی میں تھوڑا سا ایپ نکالو تو یہ ان کا ایک دستور تھا تو ان کو ان کے مضامین چھپے ہیں اور ان کو میں پے کرتا تھا اچھا اور زیادہ تر مضامین میں خود لکھتا تھا اور ہر موضوع پہ لکھتا تھا اچھا تنقید افسانے لکھتا تھا ہاں وہ تو آپ میرے بہترین افسانے جو ہیں وہ ایوان میں چھپے وہ یا تو نگار میں چھپے ہیں یا ایوان میں چھپے ہیں اس کے بعد تنقید کے میدان کو میں نے کچھ افتادہ پایا ہاں۔ شبلی اور عبد الرحمن بلی نوری کے بعد تو تنقیدہ لکھنے لگا اچھا وہ بھی یعنی آپ کا تنقیدی سلسلہ بھی ایوان سے شروع ہوا ہاں اس سے پہلے آپ تنقید نہیں لکھتے تھے نہیں اس سے پہلے میں نے تنقید کیا فلسفیانہ تنقید مثلا زندگی پر ایک مضمون تھا میرا بھائی نگار میں چھپا اچھا۔ تھا تو ہاں وہ تو دوسری نوعیت ہاں لیکن وہ زیادہ تر نیاز جو ہیں وہ زیادہ تر بے تنقیدی مضامین جو ہیں وہ سنتیس تک سنتیس تک تو میں نے نگار سے پیسے لیے ہاں وہ تو آپ نے پچھلے کا بتایا بتایا تھا ہاں۔ اس کے بعد سنتیس سے جب گھر بیٹھا ہوں ہاں، ہاں۔ کم میں نے نہیں پیسے لیے اچھا تو وہ یہ بتائیے امیر صاحب کہ اس پرچے کا یعنی ایک تو یہ کہ اس کے اس کی پالیسی یا اس کے مقاصد اور اس کا مزاج کیا تھا خالص ادبی ہاں اور ثقافتی ثقافتی ہم اس لیے کہیں گے کہ وہ صحافتی پالیٹکس جی۔ میں نہیں پڑھتا تھا ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک جی, ہاں، جی, ہاں، جی ہاں۔ لیکن ثقافتی اس معنی کر کے تھا کہ جو ثقافت ہے وہ سیاسیات کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے جی، سیاسی مسائل پر ایوان میں ایڈیٹوریل میں بالکل اسی طرح سے جیسے نگار میں نگار میں ملاحظہ ملاحظات جیسے ہوتے تھے ویسے ہی آپ اور میرا اپنا خیال یہ ہے میں کہہ نہیں سکتا اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر میرا خیال یہ ہے کہ اداریہ کا لفظ میں نے ہی ایجاد کیا اس سے پہلے کہیں کسی رسالے میں اداریہ نہیں مگر ایک بات ہے وہ جو اردو کے اخبار آتے تھے اس میں اس کے ایڈوریلس کے لیے اداریہ کا لفظ استعمال نہیں نہیں اچھا یہ تو بالکل سوچیے ہاں، ذرا اکتیس سے پہلے نہیں میں دعویٰ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں۔ ممکن ہے کوئی نکل آئے بھائی بھائی رسالوں میں دیکھ لیجیے اناظر نظر خوش گزرے ایڈیٹوریل میں لکھتا تھا نیاز ملاحظات لکھتے تھے مگر ایک بات ہے کہ یہ لفظ مروج تھا اخباروں کے ایڈیٹوریل کے لیے اردو میں اسے اداریہ کہتے تھے یہ نا کہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہاں مگر میں تو اپنے اپنے ہوش کی بات کروں گا تو اکتیس کے بعد ہاں اگر مروج رہے ہیں اکتیس میں تین سال اکتیس کے بعد تو بہت میں نے خود ہی دیکھا کہ ہوگی ہو گئے لیکن اکتیس سے پہلے کسی اخبار میں اداریہ رہا ہے نہیں رہا ہے یہ میں آپ آپ آپ محقق بھی ہیں اس کی طرح تحقیق کیجیے تاکہ میری بھی نہیں یہ بات میں دیکھوں گا ہاں میری تقویت ہو جائے بہت اچھی بات بہت اچھی بات یعنی رسالوں میں دیکھ لیجیے سلائے عام ہاں جی رسالوں میں تو نہیں آتا تھا نہیں کیوں نہیں آتا تھا خیالات پریشان کے نام سے ہاں۔ آپ کے کا کیا عنوان تھا میرے وہاں اداریہ اچھا آپ کا اداریہ تھا ہاں تو پھر تو اولیت ہو گئی نا اس بات کی اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے یہ پرچہ کتنے دن نکلتا رہا یہ پرچہ تو آپ نے کس مہینے میں جاری کیا تھا سن اکتیس کے پرچہ جی ہاں جنوری سن اکتیس میں جاری کیا اچھا اور پھر یہ بند کب ہوا بند ہوا اگست سن بتیس میں اچھا کیوں بند کیوں ہو گیا تھا بند یوں ہوا کہ مجھے part time Saint Andrews college میں جگہ دے دی گئی اچھا اور میں صرف بی اے تھا اس وقت اچھا اور یہ دو ہی اس کی مثالیں ہیں کہ آگرہ یونیورسٹی نے اسپیشل پرمیشن دیا کہ بی اے ہیں تو کیا ان کو کالج میں پڑھانے کی اجازت مل جائے ایک مجھے انگریزی پڑھانے کی اچھا اور ایک فراق کو اچھا فراق صاحب اس وقت بی اے تھے بی اے تھے تو فراق نے تو چونتیس میں شاید ہاں چوتیس میں ایم اے کیا ہے آپ نے کب کیا بتیس میں کیا اور میں نے سن چونتیس میں کیا سن چونتیس میں کیا انگریزی میں اچھا، اردو میں انڈین ورنیکولرس اچھا، میں چار پیپر جو ہیں اردو کے ہوتے تھے اچھا باقی ایک لسانیات اور صوتیات کا ہوتا تھا اچھا ایک پیپر ہوتا تھا پرشین کا اچھا، ہاں، پچاس ایک کا پچاس ایک کا اچھا اور دو پیپر ہندی ایک جنرل تو یہ ایم اے انڈین والا کس سال میں کیا سن پینتیس میں اچھا چونتیس میں وہ کیا اور پینتیس میں یہ کیا اچھا مجھے یہ بتائیے ہاں۔ کہ وہ ہاں تو ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ پارٹ ٹائم آپ وہاں پر کالج میں پڑھانے لگے تھے اس لیے وہ رسالہ بند کر دیا آپ نے ہاں دوسرے یہ کہ ایک تو میں ایوان نکال رہا تھا ہاں۔ دوسرے یہ کہ میں کچھ ایم اے کی مجھ سے کہا گیا کہ آپ ایم اے کر اچھا،, اچھا اس کے لیے پریپیئر اچھا۔ کرنے لگا تو ایکچولی میں ایک دن اندھا ہو گیا تھا اچھا اچھا اچھا کیسے میں فوکس کر گیا تھا یعنی اتنا کام کرنا پڑتا تھا تم پڑھتے ہی رہتا تھا یا لکھتا رہتا تھا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ یہ ان کاموں کو سب کو چھوڑیے مگر ایک بات ہے ہاں۔ کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم اے کا امتحان چونتیس میں دیا ہاں بھائی مگر چونتیس میں پھر آپ نے ایوان نکال لیا نہیں نہیں چونتیس میں میں نے ایوان نکال لیا نا میں نے آپ نے بتایا نا کہ اکتیس سے لے کے بتیس میں سے بند کر دیا اور پھر بتیس میں جب میں گیا ہوں اس میں کالج میں سینٹ اینڈروز کالج میں تو اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ آپ تیاری کیجیے تو اس وقت دو سال کا ہوتا تھا ہاں۔ انہیں ہاں تو دیکھیں نا ایک ایم اے آپ نے چونتیس میں کیا دوسرا آپ نے لیکن ایک ایم اے جو چونتیس میں کیا <laughs> جو میں نے انگریزی کا چونتیس میں کیا تو اس کا پریویس تینتیس میں کیا نا اچھا تو بتیس میں میں پریپیئر کر رہا تھا ٹھیک ہے اور ایوان بھی نکال رہا تھا ہاں, ہاں،, ہاں۔, ہاں، تو نہیں تو میں اس وقت میں نے میں ایک رات کے لیے میرا فوکس کر گیا تھا اچھا تو اس میں اس کا سبب یہ تھا کہ ادھر پریس والا لکھ رہا ہے کہ صاحب کہ اب لکھنے کے لیے مٹیریل نہیں جلدی جلدی پینسل سے لکھ کر کے اس کو بھیجا مجھے اچھا اور ادھر کتاب پڑھا ایم اے کی تیاری کے لیے اور ادھر وہاں جا کر پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ہاں۔ کرنا پڑتی انگریزی پڑھاتا بے شک تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آنکھ کا کام بند کر سکتا تھا رسالے کی اشاد ہاں، ہاں، ہوگا سب سے زیادہ میرے رسالے کی مانگ حیدرآباد دکن اس کے بعد پنجاب پنجاب میں بھی بہت خاص کر کے لاہور جی ہاں، اور پھر ہماری مانگ بہار میں تھی اچھا بہار میں بھی تھی اور دو رسائل دو دو شمارے نکلے تھے کہ وہ صرف سپورٹنگ تھا اچھا مرزا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں رسالے میں جو لکھنے والے تھے تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ بیشتر پرچا آپ خود ہی لکھ لیتے تھے افسانے اور شاعری اور ہاں۔ تنقیدیں کوئی اور ایسے لوگ بھی تھے شاعر تھے اچھا یہ جو ہیں ابو الخیر کشفی اچھا ان کے باپ اچھا ابو اچھا۔ محمد ثاقب کسی زمانے ہاں، میں ثاقب ہاں، کانپور جی ان میں آپ میرے ایوان کوئی پرچا نہیں ایسا پائیں گے جس میں ابو محمد ثاقب کی نظمیں نہ ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا اور اور کون کون لوگ لکھتے تھے اس میں پھر ہاں، آخر اور نظمیں ہوتی تھی اچھا پھر آپ نثر لکھی ایوان میں کبھی وہ ہمارے ان کے خط کتابت کبھی ہوتی تھی جو بڑی لمبی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی اچھا وہ بز میں احباب کر کے اچھا اچھا عبد المالک آج بھی لکھتے تھے اچھا کبھی انتقال ہو گیا تو وہ تھے رفیع لکھتے اچھا، تھے ہاں، ہاں، ہاں۔ وہ لاہور میں بھی تھے جی عرصے تک یہ لوگ یہ لوگ نظمیں لکھتے تھے اچھا اچھا ایمان اشاد جو آپ نے قائم کیا تھا اسے آپ نے کون کون سی کتابیں شائع کی تھیں اس میں بہت سی کتابیں میں نے شائع کی ہیں کل کتنی کتابیں شائع ہوئی آپ کو یاد ہوا میرا خیال پندرہ کتابیں شائع اچھا تو ان میں سے آپ نام بتائیے چند کے ایک تو پہلے تو آپ کہ آپ کی کون کون سی کتابیں وہاں سے شائع ہوئیں خواب خیال زہریش میرا میرا ایڈٹ کیا ہوا جی ہاں وہ وہ میرے پاس ہے نسخہ وہ بڑی مشکل سے میں نے بنوایا تھا پھر بھی وہ لکھنویت آئی گئی اس میں دسا بازاری پن ہاں۔ نہیں جو میں زہری میں نہیں چاہتا تھا مگر نیاز نے اس کو پسند کیا میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا، اور اور ہندوستان کی بہادرہ عورتیں پھر میرے ایک سوگوار شباب ایک میرا نوبلٹ ہاں، ہاں، لمبا افسانہ وہ ایوان اشاعت ہی سے شائع ہوا نقش ناہید ایک مجموعہ چھپا جی ہاں۔ وہیں سے شائع ہوا تو اس طرح سے میری اپنی کتابیں سالوں میں میں نے بتایا جی ہاں، چھبیس میں وہ تو پہلے ہی چھپ گئی تھی لیکن اچھا، دوسرے جی، اچھا، تاریخ جمالیات میں اچھا، پہلا ایڈیشن ادب اور زندگی کا پہلا ایڈیشن بہت پتلا تھا وہ بھی ہاں وہ تو وہ بھی ہی چھپا تھا وہ بھی سب سے پہلے میرے وہاں اچھا اچھا اچھا دوسرے ہاں، لوگ مریم مزدلانی ایک ڈرامہ مورس محترلنگ تھا وہ بھی وہیں یہ ڈرامہ جو تھا بعد میں نگار سے بھی چھپا پھر مریم مت بیلانی نے وہاں سے نہیں چھپا نہیں اچھا اچھا اور دوسرے لوگوں کی کون سی کتابیں آپ نے چھاپی میں نے عبد المالک عربی کی کتاب نکلسن کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا اچھا مولانا دیوان شمس تبریز اچھا شمس تبریز کے حالات اچھا اور ان کے اشعار کا انتخاب اچھا اس زمانے میں مجھے صاحب اصغر اصغر کی غزلیں بہت چھپی ہیں میری میرے اصغر اور جگر کی میرے اصغر کی جگر کی اور مولانا حسرت کی مولانا حسرت خود بھیج دیتے تھے کہ لو بھائی ایک تازہ غزل ہوئی ہے وہ چھپے ہیں ہاں ایک آدھ ایک آدھ چھپے اچھا تو اصغر کی غزلوں کے بارے میں کچھ بتائیے اصغر کی غزل کے بارے میں میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں ہاں مضمون تو آپ کا ہے مجموعے میں وہ غزل سرا میں ہے جس کو وہ نمودے جلوے بے رنگ کہتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نمودے جلوے بے رنگ کے وہ شاعر ہیں ہاں۔ لیکن ان کے جلوے بے رنگ کی تہو میں اتنی رنگینی ہے اتنے رنگ ہیں جی، جی۔ ہلکے ہلکے جن کو سمجھنے کے لیے بڑی یا محسوس کرنے کے لیے بڑی نزاکت حص کی ضرورت اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جلوے ہمارنگ یا جلوے بارنگ اچھا کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن کوئی کوئی وقدہ ہے اندر یا کوئی ہچکچاہٹ ہے رکاوٹ ہے جو اعلان کرنے نہیں دیتا اچھا نمونے اچھا۔ جلوے بے رنگ سے ہوش ادر گم ہے تو وہ ہچکچاہٹ کیا تھی اس کی نفسیات کچھ آپ نے غور فرمایا اس کی نفسیات میرا خیال یہ ہے کہ وہ ذاتی تھی وہ صوفی منش تھے ہاں۔ ٹھیک روز اول ہاں، ہاں، اچھا دوسرے یہ کہ وہ کچھ پرسکوت آدمی تھے اچھا خاموش یعنی جتنا کچھ وہ محسوس کرتے ہیں اچھا وہ لب اظہار تک لاتے ہوئے اس کو جھیکتے ہیں اچھا ہچکچاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے تو اچھا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہی وجہ ہے آپ نے بڑی بنیادی بات کہی اسی وجہ سے ان کی شاعری کا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا جس سے جس کی اس میں صلاحیت تھی ہاں یعنی بحث شاعر کے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت صلاحیت کے آدمی ہیں بہت اسی لیے وہ چھپتے تھے وہ چیز ہے تہارت اچھا تہارت کا لفظ میں نے استعمال کیا اچھا وہ اس کے جذب یعنی جذبات کی کمی نہیں ہاں۔ جذبات یعنی انسانی انسانی جذبات کی کمی نہیں جذبات کی انسانیت کی کمی نہیں لیکن کھل کر کے بے ساختہ بے اختیار ہو کر کے وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا اچھا یہ ان میں اس کی یہ اندازہ ہوتا ہے اچھا اچھا, اچھا۔ ہاں اس کو بے ساختہ اس کا اظہار نہیں کرنا ہاں ستم کے بعد اب ان کی پشیمانی نہیں جاتی اچھا نہیں جاتی نظر کی فتنہ سامانی نہیں نہیں جاتی ہاں۔ نمود جلوے بے رنگ سے ہوش قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی ہاں، یہ بھوپال میں مشاعرہ ہوا تھا ہاں، بہت مقبول ہوئی تھی غزل بہت ہاں۔ مقبول ہوئی تھی غزل جس میں انہوں نے بھی کہا تھا گائے بھی بہت گئی غزل گائی بھی بہت گئی اس لیے کہ ایک بات ہے خواجہ میر درد کے بعد ایک اصغر ہیں جن کا دیوان اتنا مختصر اگر وہ زیادہ لکھتے تو ایسے نہ ہوتے اچھا ہاں تو ان میں اصل میں صلاحیت کی بات ہے ہاں تو ان میں صلاحیت کم کہنے کی وہ پرورش دیتے تھے اچھا خیال کو فکر کو یا احساس کو اچھا پرورش دیتے تھے وہ بالغ ہو کر کے اور بہت پاکیزہ پاکیزگی کے ساتھ بالغ ہوتے تھے اچھا, اچھا۔ تو مگر ایک للچاہٹ ہے بھائی ہے للچاہٹ ہے ہے محسوس حسن ہاں۔ جسمانی حسن اچھا اچھا کے لیے ایک ایک انڈر کرنٹ وہ موجود ہے ایک تموج زیری جس کو کہتے جی للچاہٹ یعنی جی۔ کی ہے ہاں، ہاں۔ اچھا اچھا یہ گانا بھی آپ کے چھپے یاس یہ گانا چنگے جی یاس کی کچھ غزلیں چھپی ہیں اچھا یاس سے میرا یارانہ زیادہ رہا ہے اچھا اچھا کیسے آدمی تھے یا شریفوں کے لیے بڑا شریف آدمی تھا اچھا یعنی ان کے لیے شریف ہونا ضروری تھا وہ تھا بڑا شریف فطرتاً وہ شریف تھا اور بڑا ذہین آدمی تھا اچھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا ہاں، یعنی-, یعنی-, ہاں۔ یعنی جہاں جی ہاں، تک عروج جی اور شاعری کا سوال ہے کم سے کم اس کو اس کا وہ پڑھا مگر اس کو چڑچڑا بنایا پہلے وہ چنگیزی کبھی اپنے کو لکھتے ہی نہیں تھا ہاں وہ تو یگانہ تخلص کبھی کبھی کر لیتا تھا ورنہ ہمیشہ یاس یاس کرتے تھے اپنے کو عظیم آبادی لکھتا تھا بالکل یہ لکھنؤ میں عزیز گروپ نے اچھا عزیز لکھنوی والے گروپ نے ہاں گروپ نے اس کا دماغ خراب کر دیا اچھا وہ کیسے لڑ لڑ کر کے جھگڑ جھگڑ کر کے اچھا، جھگڑا اس بات کا تھا کہ ایک آدمی آ گیا تھا نا ایک آدمی لگی ہوا گیا اور زوردار بڑا آدمی زور اس وقت تھا عزیز اور ان کے گرگوں ہمیں ہاں۔ اچھا۔ تو وہ اس کو برداشت نہیں کر کہ اب رسوا کروں اور شیر ان کا بہت ہی چہکتا ہوا اچھا، اور بولتا ہوا شیر میں زاب آتش کے بعد اگر کسی کے وہاں مردانگی ہوتی ہاں بے شک بے شک بہت مردانہ شیر ٹھیک ہے اس شیر پر غور کیجئے کہ دھواں سے جب نظر آیا ہاں۔ سواد منزل کا ہاں، ہاں، نگاہ شوق سے آگے تھکا رواں تو یا منزل کو ہمیشہ نظر میں رکھنا منزل اگلی منزل تک پہنچنے کی کوشش کو ترک نہ کرنا مگر پچھلی یاد کی بھی داد دینا کتنے مزے کا شیر ہے کہ لپٹتی ہے بہت یاد وطن جب دامن دل سے ہاں، لپٹتی ہے لپٹتی ہے ہاں۔ بہت یاد وطن جب دامن دل سے ہاں۔ پلٹ کر ایک سلام شوق کر لیتا ہوں منزل سے واہ واہ واہ واہ واہ کیا اچھا ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا شاعر ہوتا تو ماضی کی یاد میں کھو کر کے ایک طرح کی یاسیت پیدا کرتا یاس جو ہے اپنے تخلص کے باوجود یاسیت نہیں پیدا کرتا یہ حال ہوتا ہے شہید جیسے کوئی پائے مال ہوتا ہے جی ہاں، ہمیں لیکن اس میں شیر کیا کہہ گیا ہے ہاں۔ کہ بقدر حوصلہ ملتی ہے داد عشق و حوث ہاں، بقدر حوصلہ ملتی ہے داد عشق و حوث مزاج حسن میں کیا اعتدال ہوتا ہے واہ واہ واہ واہ واہ کیا اچھا کہا کیا اچھا کہا تو تو اس طرح کے اشعار اس کے وہاں کہ جینے کا بلولا جینے کتاب پیدا کرے زندگی جو ہے وہ ہے ہاں ٹھیک غم ہی غم سے وہ اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ اور قفص میں بوئے مستانہ بھی آئی درد سر ہو کر قفص میں بوئے مستانہ بھی آئی درد سر ہو کر ہاں۔ نبید ناگاہ پہنچی ہے مرگ منتظر ہو کر واہ ہاں۔ تو گیا یہ جی۔ مگر شیر کیا کہتا یہ اس اس اس مضمون کا شیر نہ تو مجھے فارسی میں آج تک ملا نہ کسی دوسری زبان اچھا انگریزی میں بھی نہیں ملا کہ نگاہ شوق سے کیا کیا گلوں کے دل دھڑکتے ہیں ہاں۔ نگاہ شوق سے کیا کیا گلوں کے دل دھڑکتے ہیں مبادہ رنگ بور جائے پامال نظر ہو کر واہ واہ پامال نظر ہو کر کیا اچھا ہے وہ مومن کا بھی تو پامال تھا نا پامال سر نہ ہو جائے ہاں مومن کا ہے ہاں، کیا اچھا ہے ہاں جھگڑے جھگڑے میں میں میں کیا کیا ہوا ہوا چڑچڑے چڑچڑے ہو ہو گئے گئے یا آخر ایسے کہ غالب دیکھیے چار آدمی ان کے مزاج شہری میں داخل میر میر غالب ہاں۔ آتش ہاں۔ انیس یہ چار آدمی انیس کی زبان ٹھیک جو اس کی زبان پہ حرف نہیں رکھا جا سکتا ٹھیک عزیز تک کی زبان پہ میں حرف رکھ دوں گا ہاں اصل میں وہ تو لکھنوی زبان ہے نہیں لکھنوی زبان جو میر اور غالب کی نہیں ہے یہ سب کی زبان ہے نا تو آمیزہ ہے یہ اچھا اچھا مگر ہے اس کا اچھا پھر کیا ہوا جب ان سے عزیز لکھنوی سے اب وہ تم چڑچڑے سے ہو گئے غالب چچا بنا کر کے چھوڑوں گا اور یہ کروں گا غالب شکن ہاں تو غالب شکن اچھا اور ان کے اشاری پر غالب کا اثر تو بہت گہرا ہے غالب دیکھیں میر اور غالب سموئے ہوئے ہیں سموئے ہوئے ہیں یعنی فکر ان کی جو ہے وہ محض غالب کی فکر نہیں نہیں بلکہ اس کے اندر آمیزہ ہے خمیر ہے ہے ہے خمیرہ میر کے احساس ٹھیک اور غالب کے ادراک کا غالب کے ادراک کا اچھا وہ غالب شکن جو ہے نا غالب کو چچا بنا کے چھوڑوں اب یہ سب کرنے کسی سے نپٹ نہیں پائے تو یہ کرنے لگے اس کے بعد تو مطلب ہے کہ اپنے کو چنگیز جی تو تو کیا یہ اپنے عزیز لکھنوی اور ان کے گروپ نے ان کو زچ کر دیا تھا بڑا زچ کر دیا یعنی کیا کرتے تھے وہ لوگ بھائی وہ بھائی آخر آخر میں جو جب بیچارہ ہاں نہیں جی، وہ تو وہ تو غریب ہو کر ہاں، ہاں۔ ہاں، سمجھ نہیں تو اس کا کیا ہے اس سے پہلے کیا ہاں وہ تو مٹھی پلیت کی اور بڑی شرمناک بات ہے سمجھ نہیں بڑی شرمناک اور یہ عزیز تو مر گئے تھے لیکن جن گرگوں کو پال گئے تھے وہ تو باقی تو وہ آخر وقت ان کے پیچھے پڑے رہے اور یہ بھی ہاتھ دھو گئے یہ بات آنے والی تھوڑی اور یہ یہ عزیز کے جھگڑے کے بعد ہی اپنے کو چنگیزی لکھنے لگے اچھا۔ لکھنؤ والوں کو انہوں نے انہوں نے مشتعل بھی بہت کیا ہے بھائی تو بھائی اتنا چڑھایا وہ کیا تھا شیرا پورا دو داماد نہیں نہیں بھائی وہ تو فیکٹ بھی تھا ہاں وہ فیکٹر تھا بھائی لکھنؤ کو داماد کے داماد لکھنؤ میں شادی ہوئی ہاں، ہاں۔ تو بھی تھا اب داغ کے بارے میں جب سائل کہیں کہ میں اور داغ کا داماد بھی ہاں، ہاں۔ تو اس وقت آپ کچھ نہیں کہتے وہ یاس نے کہا کہ میں لکھنؤ کو جاؤں بس میں خیال خالی عزیز لکھنوی اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بڑا شاعر یہاں پر آ گیا ہے ہاں۔ اور اگر یہ جم گیا آواز اس کی اس کی جمی نہیں کہ ہم ہم لوگ دب جائیں گے صاحب بڑی منفرد آواز ہے اردو شاعری میں سب سے الگ بڑی منفرد میں اتنی مردانگی میں نے کہا تھا کہ زندگی کا کسبل اگر دیکھنا ہے لکھا ہوا ہے زندگی کا جس جسے کہتے ہیں یعنی تو وہ صرف اردو شاعروں میں یعنی جدید اردو شاعروں میں ہمارے دور کے اردو شاعروں میں صرف یاس ہم لوگ اچھا یہ جو تھے اس زمانے میں جگر صاحب جب جگانا کی شاعری ہو رہی تھی تو جگر صاحب کی بڑی شہرت تھی اس اس زمانے میں وقت نہیں نہیں تھی بعد میں ہوئی جگر کی شہرت جو ہونے لگی ہے وہ انتیس تیس شعر تو بہت پہلے سے کہتے ہاں تو انتیس تیس میں یہ گانا کی بڑی شہرت تھی یہ گانا کی شہرت جو ہے وہ سن چوبیس سے سے ہونے لگی اچھا اور الہ آباد کے مشاعرے صرف یہ گانا کے ہاتھ ہوتے تھے اچھا اچھا یہ جو ہے نا نوید ناگہاں پہنچی ہے مرگ منتظر ہو کر یہ الہ آباد کا گھر الہ آباد میں اچھا، ایک گلشن صاحب تھے تخلص گلشن کرتے تھے بہت بڑے رئیس تھے کشمیر تک ان کی ذمہ داری تھی ان کے وہاں کا مشاعرہ تھا وہ سالانہ ہوتا تھا اور اپنے پیسے سے بلاتے تھے اور اپنے پیسے سے سنہرا اور آرٹ پیپر پر اصلی art paper imitation art paper نہیں <laughs> اصلی آرٹ پیپر پر وہ وہ گلدستہ چھاپتے اچھا تو ہاں جگر کے بارے میں تو جگر کی شہرت تیس کے بعد سے شروع ہوئی ہاں تیس تیس سے آپ سے ملاقات تو ہوئی ہوگی جگر صاحب کی لوگ میں اب اگر آتے رہے تو ٹھہرتے کہاں رہے ہاں۔ ہاں۔ یا میرے ماں ٹھہرتے رہے ہاں۔ اور یا مجھے سبحان اللہ کے کہیں اڑا لے گئے تو ان کے جگر صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب ایک تو بتائیے کہ وہ بحثیت انسان کیسے تھے بحثیت انسان کا بڑا معصوم آدمی تھا اچھا معصوم کن معنوں میں ان معنوں میں کہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا تھا پہلی بات اپنے اپنے بدخواہوں کا بھی برا نہیں چاہتا تھا واہ اس کے خلاف مضمون لکھ دو تو برا نہیں مانتا تھا ہاں۔ نیاز صاحب نے تو کافی ان کے خلاف لکھا ہے ان کے ہاں۔ اشعار میں غلط ہاں ہاں مگر وہ نیاز سے خفا نہیں تھا ہاں۔ ایک بات میں نے پردیسی کے خطوط کا ایک مجموعہ جو آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزرا ہے نہیں ہم نے پڑھا جب ہم انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے تھے تب ہم نے پہلا مجموعہ ہاں۔ جس میں الیگزینڈر جی، ڈوما پہ ہے وکٹر وکٹر ہیوگو ہیوگو پہ ہے جگر پہ ہے ایسنین پہ ہے تو اس میں میں نے جگر کے بارے میں لکھا کہ یہ خالص عشقیہ جذبات کے شاعر ہیں اور وہ جذبات بھی جلدی عشقیہ بھی اچھا یعنی گہرائی نہیں اور یہ داغ کی ایک بالیدہ شکل ہے اچھا یہ میں تو بات جگر زدہ لوگوں نے مجھے سخت سست خط بھی تو یہ گورکھپور آئے تو میرے وہاں ٹھہرے والد صاحب کے پاس تو میں اس وقت گیا تھا آگرہ یونیورسٹی کی میٹنگ میں کہنے بھائی میں اس کو مبارکباد دینے آیا تھا کہ میرے اوپر جو انہوں نے مضمون لکھا ہے اپنا اپنی سچائی اور میری شاعری کا حق ادا کر دیا اچھا جملہ تو یہ یہ یہ رسمی ہاں۔ جملہ نہیں نہیں رسمی نہیں تھا آپ سمجھے ہاں۔ وہ کسی کو اچھا اور شراب پینے کے بعد وہ اور معصوم ہو جاتا واہ شراب کے بعد اگر کسی کو میں نے معصوم دیکھا اور اور سول بکتا نہیں تھا تو جو کچھ چیز کو آپ پلائے چلے جائیں گے وہ پیتا چلے جائیں گے اچھا۔ ورنہ اس کی ایک لاتے ایک بوتل پی آتا تھا ایک بوتل ایک بوتل روز ہاں روز ہر وقت دلی میں جامعہ کے وہ مولانا محمود جہاں یہ اٹھے کرا بھی آتے ہیں مولانا محمود جامعی جامعی جہاں جہاں اٹھے کل چلے انہوں نے شیروانی ڈالی ڈنڈا اٹھایا اب بگڑ رہے ہیں اچھا تم کہو تو چلے بھائی کیا مطلب ہے کسی کو راستہ نہیں چلنے دو گے <laughs> اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ بھٹی پہ نہ جانے پائے اچھا آخر میں اتنا لڑتے تھے اتنا لڑتے تھے کہ مولانا محمود واپس آتے تھے اچھا شراب پینے کے بعد ان کی کیفیت شراب پینے کے بعد بھائی اس کو میں نے بھاگتے نہیں دیکھا بھاگنے کے معنی یہ ہے ہاں کہ مدھوس تو ہو ہی جاتا تھا ہاں ظاہر ہے زیادہ پی جاتا تھا مدھوس رہا لیکن اور فول میں نے اس کو نہیں بکتی دیکھا ہاں تو گویا اندر سے آدمی شریف تھا بے انتہا اس کی شرافت ماتھے پہ آ جاتی تھی شراب پینے کے بعد میں نے تو ایک دفعہ کہا ہے کہیں کہ اگر شراب کسی کے لیے حرام ہو سکتی تھی تو مجاز کے لیے اگر کسی کے لیے حلال ہو سکتی تھی تو جگر کے لیے کیا اچھا کہا کیا اچھا کہا اچھا اس میں جوش صاحب کا ذکر آپ نے نہیں کیا جوش صاحب کا اس لیے نہیں ذکر کیا نہیں تو ان پہ حلال ان کے لیے حرام ہے حلال ہے اچھا وہ بیچ بیچ کے راستے پہ چل رہے ہیں پہلی <laughs> بات تو یہ کہ وہ گوشت کا پہاڑ ہیں ہاں۔ سمجھیں گے نہیں سوتے کا سوتا جذب کر کیے ہوئے بیٹھے ہیں ہاں۔ جذب کر جائیں یہ تو میں کہتا تھا کہ بھائی تم پیپا ہو پیپے کا پیپا <laughs> پی جاؤ گے اور تمہارے تم پیسے مس نہیں ہوگی اس کو کیوں پلائے جا رہے ہو مجھے اچھا اچھا جتنا وہ مجاز خراب تھے یعنی ہاں۔ شراب یعنی شراب کی عادت نہیں جو اس نے ڈلوائی ہاں مگر وہ مگر جو جو اس نے بہت جو جو اس کی صحبت میں خراب ہوا اچھا اچھا حالانکہ جو صاحب نے نظم لکھی تھی مجاز کو نصیحت جس میں فرمائی جی جی وہ پندرامہ ہی پندرامہ تھا پندرامہ ہاں، ہی تھا وہ عمل کچھ نہیں تھا کچھ نہیں اب تم خود پیتے ہو اور جب وہ آ جاتا ہے تو لوگ مجاز تو اس کو پن نامہ کیسا اب میرے سامنے کی بات ہے یہ سکتے حسن سے پوچھ لو اچھا جب وہ لگے جھولنے تو میں نے کہا اور حریص تھا وہ شراب برا شرابی اورا بھی نہیں تھا کون مجاز ہاں۔ شراب کس کا حریص تھا صرف اچھا اچھا پوری بوتل دوسرا نے میرے پاس لاہون پی لی تو جب وہ بہت ہونے لگے وہ ڈاٹا میں نے میں نے کہا ان کو تم تو پیپے کا پیپا ہضم کر سکتے کی حال پر رحم اس کے حالت پر رحم کرو اور سیدھے سے کہا کہ ان کو تانگے پر بیٹھاؤ اور سیدھے نیو حیدرآباد لے جاؤ اچھا اچھا اور سیدھے اٹھے سمجھے اور کل منظور آپ سمجھتے کہ ہم نشے میں ہیں ہم نے کہا ہم بالکل نشے میں نہیں سمجھتے لیکن آپ جائیے بھوکا <laughs> بھاگ منگایا ہاں۔ تو مجاز بس ہم سے ہمارا خیال کرتے ہاں تو آپ سے جونیئر بھی تو ہوں گے ہاں؟ یا ہم سے ہاں۔ بہت چھوٹے جو ہے ہاں بہت چھوٹے ہوں گے آپ سے تو ہم سے ہے سولہ ستر سال چھوٹے رہے نہیں اتنے چھوٹے نہیں ہوں اتنے ہی چھوٹے تھے اچھا ہاں تو ظاہر کو بہت چھوٹے تھے اچھا جوش شاہ کے بارے میں آپ کو مطلب ان کی وہ یہ کیسے انسان ہے آپ نے آپ نے یہ گانا کے بارے میں بتایا اصغر کے بارے میں بتایا جگر کے بارے میں بتایا جوش کے بارے میں ایک تو آپ نے بھی بتایا کہ صاحب پیپے کا پیپا جذب کر جاتے ہیں بھائی وہ تو دیکھتے ہو نا ہاں وہ دیکھ رہا ہوں وہ وہ ابھی ہرزم کر جائے اچھا یہ ان سے آپ کی خوب ملاقاتیں رہی ہیں کس کی آپ کی جوش ہاں, ہاں، سن پینتیس کے بعد تو بہت ہاں۔ خوب نہیں تو آپ نے ان کو کیسا انسان ویسے انسان کیسا پایا آپ نے ان کو بھائی ویسے انسان کے کسی اصول کے آدمی تو ہیں نہیں اچھا اچھا اصول سے کیا مراد ہے اصول سے مراد یہ کہ کوئی ایمان نہیں کنوکشن ان کا کوئی نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھے گی ہاں۔ حسین اور انقلاب لکھ ڈالیں گے ہاں، ہاں۔ اور لامذہبیت ان کو ان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے آپ وہ میں کہیں لکھ چکا ہوں اچھا کہ جو شلی اور بائرن کے بارے میں کہا جاتا اچھا کہ شلی کو کہا جاتا ہے کہ he was a revolutionary by nature یعنی وہ انقلابی تھا ٹھیک اور بائرن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باغی تھا ٹھیک تو انقلاب اور بغاوت میں فرق ہے بڑا فرق بغاوت عموماً ذاتی ہوتی ہے اور اس کے اس کے اندر کوئی اسپائٹ کا ہلکا سا وہ رہتا ہے جی، عنصر اسپائٹ یعنی جی ہاں۔ نفرت نفرت کراہت ہاں مگر وہ ذاتی ہاں، ہاں۔ چنانچہ میں ان کو باغی سمجھتا ہوں اور انہوں نے انقلاب کی آڑ اس لیے لی کہ اس میں ان کو ایک آزادی مل گئی کہ چاہے شراب پیو چاہے جو جی چاہے سکو حالانکہ کمیونزم شراب پر اشتراکیت یا انقلابیت شراب پہ کوئی پہرا تو نہیں بٹھاتے لیکن شراب پینے کی ترغیب نہیں کرتے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ رشا میں ایک شخص مست ہوا چلا جا رہا تھا یہ زیادہ عرصے کی بات نہیں میرا خیال ایک سات آٹھ سال کی بات اچھا ہم نے اس کو پکڑ کر کے میں بند کر دیا ہاں۔ پینا گھر میں بیٹھ کے پیو تو بغاوت انہوں نے کس چیز سے کی کس چیز کے خلاف کی مطلب کہا گیا مذہب کے خلاف کی انہوں بغاوت یہ تو یہاں آ کر کے جو جی چاہے تو کر لیا اچھا ان کو پلٹتی دیر کب لگتی ہاں ہاں رہ گیا یہ کہ ان کے وہاں طوفان تکلم میں نے بتایا ہے ایک تھا زبان کے یہ بادشاہ ہیں اچھا اور ان کی دین جرت اظہار ہے ہاں۔ ہم نے نئی نسل کو جو کچھ انہوں نے دیا اچھا وہ جرت اظہار دیا اور جرت اظہار کے ساتھ ساتھ اظہار کا طریقہ اچھا ہاں, ہاں۔, ہاں، تو یہ بھی بڑی اہم بات یہ نہیں ہے بہت بڑی دین ہے ان کی اسی لیے یہ نظم کے لیے زیادہ موزوں ہے ہاں سمجھیں گے نہیں غزل کے لیے کہنے کے لیے صاحب میں نے کہا کہ تم سے گورکھپور میں بولا میں نے مشاعرے میں تو ایک مجلس میرے گھر پہ ہوا کرتی تھی تو میں نے کہا بھائی تم کوئی نظم سناؤ غزل سے تم سے کوئی واسطہ نہیں اور لوگ غزل سنا رہے تھے غزل کے شاعر تو آپ تل گئے کہنے لگے وہیں انہوں نے مصرا موضوع کیا کہ غزل میں سناؤں گا ایک خود بلوی اللہ رغ میں مجنون نے گورکھ پوری تو <laughs> انہوں میں نے کہا تھا اچھا بھائی سنو تو یہ غزل کے شاعر اس لیے نہیں مگر ان کی ان کی جو نظمیں ہیں جس کو وہ عنوان دے دیتے ہیں وہ اصل میں سارا اس کا مزاج غزل کا لیے نہیں عنوانیت کا ہونا دوسری بات آپ نہیں سمجھے میرا مطلب بھی تھوڑی ہے ہاں۔ ان وہ انقلابی شاعر تو سر صحیح نہیں ہاں وہ تو آپ بات میں ایک مرتبہ کر چکا ہوں اب تک جنگل کی شہزادی کے شاعر ہاں بالکل ٹھیک ہے اور وہی شاعری میں خیال سے ان کی جو ہے باقی باقی اور زندہ رہے گی بس وہ جو رومانی اچھا، شاعری ہے تو وہ مزاج میں رومانیت ہم نے اور فیوڈل ٹائپ کی رومانیت ٹھیک ہے سامنتی رومانیت ہاں، ہاں۔ غیر ترقی پذیر رومانیت ٹھیک وہ جہاں ہاں وہ ہیں وہیں وہیں وہی رومانی چک ہیں اچھا تو یہ ہے نا جی ہاں، بالکل مگر اس کا کریں کیا دل پایا نہیں ہے اچھا جو ہر ایک ہر ہر ہر اسٹیشن پہ دو ایک زخم کاری دل پہ کھاتے ہیں ہاں سفر کرتے ہیں یا ہم جنگ کے میدان میں جاتے ہیں <laughs> پر سوچیے جس کو دیکھا اس پر عاشق ہوتے ہوئے چلے جائے جنگل کی شہزادی ہم دیکھ لیجیے ہاں بس وہ گزرتے ہوئے عاشق ہو گئے گزرتے ہوئے عاشق ہو گئے تو ایسے سوچو تو کتنی کہ تنی آپ نے اتنی دیر تک کہیں جنگل میں ریل ٹھہرتی کہ آپ اتنی لمبی گفتگو کر گئے اس سے ہاں بیان دیکھیے بیانیاں مناظر بھی خوب جی۔ مشاہدہ اس کا بڑا اچھا ہاں بہت اچھا خوشی چھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں جی ہاں بہت اچھا اس پر سمیٹے بیٹھے جھاڑیوں یہ یہ ہر شخص نہیں لکھ سکتا بہت اچھا ہے نہیں ہاں۔ وہ یا ٹھنڈی ہوا کے جھوکے آزاد میں ڈھل گئے یہ تو انگریزی شاعری وہ نہیں وہ جو ان کی ہے وہ بالکل اصل میں ان کی شاعری اصل میں ہے ہی وہ باقی تو یہ انقلابی اور باقی ہے جیسے آپ نے فرمایا یہ تو انہوں نے اس کا برقع اڑ لیا ہے اپنے اوپر برقع نہیں سن پینتیس میں جب وہ اب آپ وہاں سے آئے وہاں مخدوم الدین پیدا ہو چکے تھے تو وہاں سے جب آئے تو یہاں سن پینتیس میں تحریک شروع ہو چکی تھی ترقی پسند ترقی پسند مصنفین کا تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا خاصا امام بن سکتا ہوں اچھا اچھا مجاز کے بارے میں آپ کچھ بتائیں مجاز کو تو بتایا ہے نا کہ مجاز بھائی وہ سراپا لیٹ تھا ہاں تغزل اس کی باتوں میں بھی تھا اس کی نازک اندامی میں بھی تغزل تھا اس کی شاعری میں بھی تغزل ہے چاہے وہ نظم کا ہے ہاں۔ چاہے غزل کا ہے ٹھیک اور رومانیت نہیں ان کے مزاج میں وہ چیز کے اندر شامل ہے رومانیت ہاں، رومانیت تو وہ اصل میں رومانیت ہے اس کے اندر ہاں۔ مگر رومانیت کو اس نے ایک نئے روپ میں جو زمانے کا تقاضا تھا اچھا۔ وہ حسن کا اس طرح سے غلام نہیں ہے جس طرح سے ہمارے کلاسیکل کلاسیکی شعرا تھے اس کے ماں سے پردگی ہے مگر ایک آن بان کر کے ساتھ اچھا تو ہے تو وہ غزل کا شاعر چاہے وہ نورا پہ نظم لکھ دے جی چاہے آوارا نظم لکھ دے اگر کچھ نہ لکھتا وہ اور آوارا لکھ دیتے تو آوارا لکھ دیتا ہمیں اور میں نے ابھی کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے مجاز سے کہا کہ نظم آوارا میں سب کچھ ہے آوارگی نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے بہت اچھا لوگوں نے جملہ لکھ لیا ہاں۔ کہ نظم آوارہ میں جی ہاں ٹھیک جی میں آتا ہے کہ بڑھ کر چاند تارے نوچ تو اب یہ اس نظم میں سب کچھ ہے وحشت زدگی ہے وہ وحشت زدگی جو اس وقت کے اس وقت کے کیا اور آج تک بلکہ باقی پر انتشار دور کے نوجوانوں دن میں جو اشت ہوتی ہے ہاں، خیال سے